واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ سورت النساء کی آیت نمبر چونتیس میں نے پڑھی ہے اور یہی آج خطبے کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بہت سارے حقوق میاں بیوی مرد عورت کے بیان کیے ہیں اور ہر ایک کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے لیکن کبھی میاں بیوی کے درمیان جب کوئی شکاف اور اختلاف اور نا اتفاقی پیدا ہو جاتی ہے تو کبھی یہ نا اتفاقی انسان کو طلاق تک پہنچا دیتی ہے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے لیکن ہمارے یہاں بہت ہی جلد بازی طلاق کے معاملے میں کی جاتی ہے شریعت نے اس سے بہت ہی اسے ناپسند کیا ہے اور شریعت نے طلاق دینے کے کچھ مراحل اور کچھ درجات مقرر کیے اور طلاق سب سے آخری چیز ہوتی ہے انسانی زندگی میں ازدواجی زندگی کے علاحدگی کا سب سے آخری علاج جو ہوتا ہے وہ اصل میں طلاق ہوتی ہے طلاق سے پہلے بہت سارے مراحل ہیں جن کا اپنانا جن کا خیال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے لیکن آج ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اسی لیے آئے دن میاں بیوی کے درمیان طلاق کی خدا کی اور اختلاف اور ناچاکی کے حوالے پیش آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آئے جس کو میں نے پڑھا ہے اس نے اسی مسئلے کو بیان کیا ہے فرمایا الرجال قوامون رام سب پہلی چیز یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی انسان کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے ہر انسان سے خطائیں ہوتی ہیں لیکن ہر خطا کا علاج بالکل ناچاکی اور رشتے کو توڑ دینا ہی نہیں ہوتا بلکہ بہت ساری خطاؤں کو درگزر کرنا پڑتا ہے بلکہ یوں سمجھیں کہ انسان ہمیشہ انسان کو چاہے میاں بیوی کا معاملہ ہو یا دوست احباب کا معاملہ ہو امام اور مختلی کا معاملہ ہو لیبر اور نوکر اور سیٹ کا معاملہ ہو ہر انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ کسی کے صرف نقائص پر کسی کے صرف عیوب پر نگاہ نہ رکھے بلکہ عیوب پر اور نقائص پر نگاہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیوں پر بھی نگاہ ہونی چاہیے اسی لیے اگر آپ اس نقطے کو سمجھ لیں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں کہ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ صرف لوگوں کے خطاؤں پر نہیں بلکہ خطاؤں کے ساتھ لوگوں کے خوبیوں پر بھی نگاہ ہو ایک شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی صرف غلطیوں پر نگاہ نہ رکھے بلکہ اپنی بیوی کی غلطیوں کے ساتھ ساتھ انسان کو اس کی کچھ خوبیوں پر بھی نگاہ رکھے کیوں ہر انسان کے اندر کچھ خوبیاں رکھتی ہیں اللہ نے اور کچھ خوبیوں کے ساتھ ساتھ کچھ نقائص اور عیوب بھی رکھا ہے انسان کلی طور پر خطاؤں سے اور نقائص سے پاک نہیں ہوتا اسی طرح سے آپ اپنے دوست کے ساتھ جو اگر دوستی نبھانا چاہتے ہیں تو صرف <clears throat> صرف دوست کے خطاؤں پر اور اس کی کوتاہیوں ہی پر نگاہ نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اس کی خوبیوں پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے اسی لیے رب العالمین سورت النساء کی آیت نمبر انیس فرماتے ہیں شَيْئًا وَيَجْعَلَ ہن معروف خَيْرًا كَثِيرًا اللہ تعالیٰ فرماتے اے مردو وہاں شیرو ہن بل اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی عورتوں کے ساتھ اس دماغی زندگی گزارو تو بھلائی کے ساتھ خوشی کے ساتھ خیر کے ساتھ جیسے کہ نبی علیہ کے ساتھ لوگوں خیر حکم حکم حکم خیر خیر لے لے اے لوگو یاد رکھو تم میں سے سب سے بہترین انسان ہوئے جو اپنے اہل ویال اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو وہ آنا خیر اور تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہوں انسان کے اچھے ہونے کا اور انسان کے صحیح ہونے اور اعلیٰ مقام والا اخلاق رکھنے کا معیار نبی رحصاب صاحب نے یہ قائم کیا ہے کہ انسان اپنے بیوی بچے اور اپنے اہل ویال کے ساتھ بھلائی اور اس نے شروع کیا کرے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جتنا اچھائی جتنی بھلائی جتنی آسانی اور جتنے اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اس کو گزارنا چاہیے رب الادی فرماتے ہیں اے مردو اے میرے بندو تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی سے اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو کھلانے میں پلانے میں رکھنے میں بات چیت میں بول چال میں رہن سہن میں معاشرتی زندگی میں جتنی بھلائی تم اپنی بیوی بیویوں کے ساتھ کر سکتے ہو تمہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ آگے کرواتے ہیں کرے سیا فین کرے تم ہن سیا اگر تم اپنی بیوی کی کسی عادت کو ناپسند کرتے ہو تمہاری بیوی کے اندر کوئی نقص ہے کوئی عیب ہے ممکن ہے کچھ زبان کی تیز ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مزاج کی دے تمہاری بیوی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو تم کو ناپسند ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں فائن کرے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بیوی کی کسی ایک چیز کوئی ایک دو چار عادتیں اگر تم کو ناپسند ہے تم کو تکلیف پہنچانے والی ہے تو پاسا انت رہو سیاح یاد رکھو ہو ایسا پتا نہیں تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور صبر کے ساتھ اور سبز کے ساتھ اس دماغی زندگی کو گزارنے کے لیے ذرا صبر اور سبز کے ساتھ اگر ان تمام تکلیف دہ چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے اگر تم نے زندگی گزار لیا تو ممکن ہے ہو انتقا ویج اللہ ہوتی ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تمہارے صبر کے اندر اور چند عادتیں اگر بیویوں کی ناپسند ہے اگر تم اس پر صبر کر لو برداشت کر لو تو تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس میں کتنی خیر و برکت پیدا کر دے گا اللہ رب العالمین نے خیر و برکت کا وعدہ کیا ہے فا کا اللہ وہی ہے خیرن فطیرہ ممکن ہے کہ ایک عادت اس کی ناپسند ہے تو دوسری عادتیں تمہیں اچھی لگیں گی اور اگر صبر کر لو گے تمہیں یہ پتا نہیں کتنی خیر و برکت تمہارے صبر کی بنا پر تمہارے گھر میں تمہاری زندگی کا تعالیٰ نازل کرے گا اسی لیے نبی رہے سراس کی حدیث ہے صحیح مسلم کی آپ نے بڑا پیارا نسخہ تجویز کیا ایک مومن مرد کی کیا حیثیت ہے ایک مومن مرد کا کیا کردار ہوتا ہے آپ نے ساتھ فرمایا لا یا فرق مؤمن مؤمنہ تن آپ نے فرمایا لا یا فرق مؤمن مؤمنہ تن کوئی مومن مرد اپنی مومنہ بیوی کو دھمکیاں دے کر کے ڈرا نہیں رکھتا اور سدا نہیں رکھتا تنگ نہیں کرتا اس کو کیوں ان سفید فل کن رب امینا آخر اور کما کارا رہے کا سام آپ نے ساتھ روایا کیونکہ ایک مومن اپنی بیوی کے ساتھ حسن خوبی کے ساتھ اچھی زندگی گزارتا ہے کبھی اس کو ڈراتا نہیں ہراتا نہیں کرتا خوف زدا نہیں کرتا اور اسے تنگ نہیں کرتا اس کی وجہ یہ صرف یہ ہے ان روی اور کارا رہتا کام شوہر اگر دیکھتا ہے کہ بیوی کی ایک عادت بیوی کی ایک چیز ہم کو ناراض کرتی ہے ہم کو تنگ تردی امینا خود کن آ کر بیوی کی دوسری عادتیں شوہر کے دل کو خوش بھی کر دیا کرتی اس حدیث کے اندر نئی ایسا سامنے وعدے کیا کہ سوچو ایک عورت کی ایک بات تھی بیوی کی ایک بات سے اگر تم کو تکلیف پہنچ رہی ہے اور تمہیں دکھ پہنچ رہا ہے اور تمہیں تنگی محسوس ہو رہی ہے تو ذرا سی اسی ایک بات کو لے کر کے بیٹھ نہ جاؤ بلکہ اب جائزہ لو کہ اس بات کے علاوہ اس عادت کے علاوہ اس کی کتنی عادتیں ہیں جو آپ کو پسند ہیں ایک مزار قائم کر لو ہر اگر کوئی بیوی کی ایک عادت ایک بات ایک اخلاق اس کا ناپسند ہے تو اس کا ایک علاج طلاق نہیں ہے ان سے سکاط اور اختلاف نہیں ہے اس کا علاج ربی رہے بیان بیا کرواتے ہیں صرف اس کی بری عادت پر برے بری چیز پر تکلیف دینے والی بات پر نگاہ نہ رکھو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیوں پر بھی نگاہ رکھو ان ارد آخر اگر ایک عادت اس کی ناراض کرتی ہے تو دسیوں عادتیں اس کی شوہر کو خوش کر دینے والی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق فرمائے یہ اشتواج زندگی کس طرح سے اچھی گزرے اللہ رب العالمی نے پرانے پاس میں اور نبی نام نے بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کر دیا جو آئے نے پڑھ رہا تھا اللہ تعالیٰ اس کے نرشا فرماتے ہیں ارشا رکوا مو نار اے لوگوں گنجان رکھو النساء پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کا شوہروں کا مقام و مرتبہ بیان کیا فرمایا اب قوامون کوا النساء اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کا نگراں عورتوں کا ذمہ دار عورتوں کو قریب بنایا ہے لازمی چیز ہے گھر چلانے کے لیے ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے کسی نے دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرانا تھا اللہ رب نے فرمایا اے گھر چلانے کی ذمہ داری کھانے کی کمانے کی عورت کی بیوی کی بچوں کے دیکھ بھال اور ان کے روزی روٹی اور انتظام اور ان کی تمام ذمہ داری کو سنبھالنے کی صلاحیت اللہ نے جتنا مرد میں رکھا ہے وہ عورتوں میں نہیں رکھا ہے اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں قوامون نکال کو اے لوگوں یاد رکھو اے عورتوں یاد رکھو تمہیں شوہر کی سرداری قبول کرنی پڑے گی کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے شوہر کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اردو چاروں کو وابو نالند مردوں کو بیویوں پر عورتوں پر کئی قوام کئی نگران ذمہ دار دیکھ بھال کرنے والا اور ذمہ داری اٹھانے والا بنایا گیا ہے اور جو بنایا گیا ہے بیما اللہ باد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہے عورت کے بجائے مرد کو جو دار بنایا گیا ذمہ دار شوہر کو کیوں بنایا گیا نگرا شوہر کو کیوں بنایا گیا اللہ فرماتے ہیں اس کی دو وجہ ہے پہلی وجہ تو یہ اللہ ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے جسمانی اعتبار پر عدل کے اعتبار سے صلاحیت کے اعتبار سے قوت و طاقت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کو فضیلت دے رکھی ہے یہ پہلی وجہ ہے اور دوسری وجہ ہے وہ بیما انفکو اموال جو کہ مرد کما کر کے اپنا مال عورتوں پر خرچ کیا کرتا ہے ارے میرے بھائی آپ باپ ہیں آپ بوڑھے ہو گئے ہیں آپ ذمہ دار ہیں لیکن اگر بیٹا کمانے لگتا ہے آپ کو بیٹھ کے کھانا پڑتا ہے تو بیٹے کو بھی سرداری قبول کر لیا کرتے ہیں آپ کوئی بھی معاملہ آ جائے نہیں بیٹے سے مشورہ کریں گے کیوں اصل میں پورے گھر کا خرچہ بیٹا چلا رہا ہے بیٹے کی سرداری تو سب قبول کر لیتے ہیں لیکن شوہر کی سرداری کی باری آتی ہے تو کہا جاتا ہے اسلام میں عورتوں کو مردوں کا غلام بنایا گیا ہے ارے تو تو اپنے کتے کا غلام ہے تو اپنے گدھے کا غلام ہے تو اپنے جانوروں ہے کیونکہ مردوں کے اندر دو ایک تو جسمانی قوت و صلاحیت مردوں کے اندر ہم نے عورتوں سے زیادہ رکھی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے وہ بھی ماں انسکو من اموال کما کر کے محنت کر کے اپنی بیوی بچوں کو بیٹھا کر کے کھلایا کرتا ہے تو جس کا سکہ ہوتا ہے اور جو خرچ کرتا ہے اور جس کے اندر کما کر کے خرچ کرنے کی ذمہ داری ہے اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے عورتوں پر نگراں اور ذمہ دار بھی لہرایا ہے پھر اللہ تعالیٰ ساتھ فرماتے ہیں سس اب نیک بیویاں کون ہوا کرتی ہیں نیک بیویوں کا تذکرہ کیا تین خوبیاں اللہ نے نیک بیویوں کی بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ ساری خوبیاں آج ہماری ماں اور بہنوں میں پیدا کر دے سس والا تا تم ہاف اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خوبیاں ہیں سس والا تم ہافا بما حفظ اللہ ایک نیک بیوی کی اچھے کردار عورت کی یہ خوبیاں بیان کیا رب العالمین نے سب وہ نیک بیویاں جو روزے کی پابند ہیں نماز کی پابند ہیں شریعت کی پابند ہے کان تاث اور اپنے شوہروں کی فرما بردار ہیں سوروں کے بعد گزار ہیں اور تیسری خوبی اللہ نے پہلی خوبی سوریہ ہے دوسری بیوی سانتا ہے اور تیسری بیوی حافظہ ہے حافظ اللہ اللہ رب العالمین کے حکم سے عورت نگرانی کرتی ہے حفاظت کرتی ہے ان چیزوں کی جس کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کیا ہے شوہر کی عزت شوہر کے مال شوہر کی اولاد کی حفاظت کیا کرتی ہے یہ نیک بیوی کی تین خوبیاں بیان کی گئی پہلی خوبی تو ہے سوم سلاد کی پابندی سادہ ہے سارا فاجرہ نہیں ہے اور دوسری خوبی قانتا ہے اپنے شوہر کی فرما بردار ہے اللہ تعالیٰ کے خدا ہے اور تیسری خوبی ہے کہ عورت اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں شوہر کے مال کی اولاد کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے یہ بڑا اونچا مقام ہے اس عورت کا جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں اسی لیے نبی رہے رشاد بناتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں ہیں کہتے کہ نبی علیہ سرا و سلام میرے ساتھ نمایا خیر خیر النساء امراط اے ابو سعید یاد رکھنا عورتوں میں سب سے بہترین عورت ہے خیر ان شاء مراد ان ہرا سرت کا وریدا امرت ہا عت کا وری دا زبطان حسرت کبھی مالی کبان سے اب کماتانہ رہے ساتھ نمایا سب سے عورتوں میں سب سے بہترین عورت عورتوں میں سب سے بہترین خاتون وہ ہیں جس کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جائیں اے ابو سعید سب سے اچھی عورت یہ ہے ادا نظر تیریا سر رکھا کہ تم گھر سے آؤ باہر سے آؤ تھکے مارے آؤ لیکن عورت پر نگاہ پڑتی ہے تو عورت کے گفتار کردار سے تمہارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے ادا ادا ادا نئے سر رکھا نمبر دو ویدا امرا اچھا اور جب تم اس کو کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہو کوئی حکم دیتے ہو تو فوراً اطاعت و فرما برداری کرتی ہے اور نمبر تین وہی تانہا اور جب تم عورت کو چھوڑ کر کے کہیں باہر چلے جاؤ عورت اکیلی تمہاری ہے تمہارے ساتھ نہیں ہے تو تمہارے عدم موجودگی میں تمہاری عزت کی اور تمہارے مال کی اور تمہاری اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے امانت سمجھتی ہے تمہارے عدم موجودگی میں نہ کسی سے شناسائی کرتی ہے نہ کسی سے بات کرتی ہے اور جن چیزوں کو تم ناپسند کرتے ہو تمہارے عدم موجودگی میں بھی عورت ان کو باقی رکھتی ہے آپ نے ساتھ رمایا یہ سب سے بہترین عورت ہے اسی طرح سے ہر صحیح رحمان اور احمد بن کی روایت ہے آپ نے ساتھ رمایا بڑی پیاری عورت ہوتی ہے جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں نبی رہتا فرماتے ہیں وہ وہ رہا وہاں فیرن کرو جہاں اللہ اکبر آپ نے ساتھ میں اے لوگوں سن لو جن مر سلت سمس اس عورت کا مقام کتنا اونچا ہے ایسی عورت کو کبھی تنگ نہیں کرنا کبھی اس کو تکلیف نہیں دینا یہ مردوں کو مردوں کو تنگی کی جا رہی ہے ہر حافظات للغیب تلحا پا یہ صالحہ عورت ہے کانتا عورت ہے اپنے شوہر کی فرما بردار عورت ہے تو اللہ تعالیٰ ہیں سن لو جب اور نماز کی پابندی کر لیتی کر لیتی ہو وہ سامد شہر ماہ رمضان کا روزہ رکھتی ہے پابندی کے ساتھ وہ اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ فرماتے ہیں شوہر کے عدم موجودگی میں اپنے جان اپنے عزت اور تم شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے آپ نے ساتھ فرمایا جس عورت کے اندر یہ اعلیٰ درجے کی خوبیاں پائی جائیں نماز کی پابندی کرنے والی ہے اکثریت کی پابندی کرنے والی ہے روزہ رکھنے والی ہے شوہر کی فرما بردار ہو اور عدم شوہر کی عدم موجودگی میں اپنے شوہر کے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو ایسی خوش نصیب عورت کے لیے من جنت شاد قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسی عورت کو کھڑا کیا جائے گا اور پھر اعلان کیا جائے گا اے اللہ کی فرما بردار عورت اے اپنے شوہر کے جان اور مال کی حفاظت کرنے والی عورت اور اے اپنی عزت کی حفاظت کر کرنے والی آج تیرا رب تجھ سے خوش ہے جنت کے آٹھوں دروازے کھلے ہیں جس دروازے سے مرضی ہو تو داخل ہو جا اس عورت کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دے رکھا ہے لیکن ضرورت ہے کہ اگر ایسی عورت کسی کو ملی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہن تب اگر تمہاری فرما برداری کرتی ہو یہ خوبیاں عورت کے اندر پائی جا رہی ہیں اور تمہاری بیوی میں یہ صفات پائی جاتی ہے تو ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مسئلہ بنا کر کے بگاڑ پیدا نہ سبیلا ان کی لبسوں ان کے خطاؤں کو اور ان کی کوتاہیوں کو پکڑ پکڑ کر کے بلا وجہ ان کو تنگ کرنے کا ہیرا بہانا نہ بنانا اللہ تعالیٰ سب عمل کی توفیق رسی فرمائے ابو رکو لہٰذا اللہ من کل دن بھی ماتو بولی الحمد للہ وقفا وسلام عباد وا ردین اما بعد اللہ رب العالمین یہ آیت نمبر پینتیس چونتیس جو سورت النساء کی میں نے پڑھی تھی پہلے تو نیک بیویوں کی خوبیاں بیان کی قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ یہ نیک بیویاں ہیں اب اگر کسی کی بیویوں میں یہ خوبیاں نہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردوں کو مخاطب کرتا ہے اللہ کی تقاقن وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے میں ڈر ہے تمہاری نافرمانی کرتی تمہاری بات نہیں سن رہی تمہارا حکم نہیں سنتی ان کے اندر جو سود ہے اکڑپن ہے اور ذرا سیدھی کا کی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا ہیں سب سے پہلی چیز فرے دو ہننا پہلے طلاق نہ دو بلکہ فہد ہننا بلکہ ان کو خوب اچھے انداز سے سمجھاؤ نصیحت کرو اللہ کی فرما برداری رسول کا حکم شوہر کی احاط نافرمانی کی کی وہی اللہ تعالیٰ فرماتے پہلی چیز فہیز ہننا ان کو خوب نصیحت کرو سمجھاؤ اگر نصیحت سے بعد آ جائیں اور نصیحت قبول کر لیں اب سدھر جائیں لے تو بہت ہی اچھا ہے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ مرماتے ہیں اگر تم نے بار بار سمجھایا اور بار بار تم نے ان کی اصلاح کیا لیکن اگر وہ نصیحت کرنے کے باوجود اور سمجھانے کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کرتی اور اپنا سدھرتی نہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے دوسرا ہے دوسری چیز دوسرا مرانا وہ جو وہ جو روح نہ اب ان کا بستر الگ کر دو اپنے ساتھ ان کو سونے نہ دو یہ دوسرا مرحلہ ہے آج گھر کے سب سے پہلا مرحلہ تلاش ہے بات سوچا جاتا ہے اب اگر ایک مطلب مل گئی مسئلہ مولی صاحب نے بتایا اور بن گئے تو اب ہم اس کی حرکت نہیں کریں گے مولی صاحب ہم نے تو غصے میں دیکھ کے تلاش دینے کا سوچا ہی نہیں تھا اور غصہ آیا تو ذرا تلاش دے دیا ہم سوچتے ہیں بعد میں یہ سارے مرحلے اپناتے ہیں لیکن ڈنڈے کھا لینے کے بعد ہر مصیبت آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چار مرحلے ہیں یاد رکھو نمبر ایک اگر عورت نافرمانی کر رہی ہو عورت جاتی کر رہی ہو عورت کے اندر کوئی نشود اور بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو سب سے پہلی چیز آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیل ان کو نصیحت کرو سمجھاؤ زبان سے اگر اس سے بات نہیں بنتی اپنا سدھار نہیں سدھرتی اور اپنی اصلاح نہیں کرتی تو وہاں جو روح نفل مواز اللہ فرماتے اب ذرا ان کا بستر الگ کر دو ان کا بستر الگ کر دو اور لیکن بستر الگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کمرہ نہ الگ کرے اور گھر چھوڑ کر کے باہر نہ چلا جائیں اسی لیے نبی رہے شام خطبہ دے رہے ہیں معاویہ بن حیدر رضی اللہ کھڑے ہوئے کہنے گے یا رسول اللہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے آپ نے ساتھ فرمایا تمہاری بیویوں کا تم تم پر حق یہ ہے کہ جو کھاتے ہو پلاؤ جو پہنتے ہو پہناؤ اور اگر وہ ذرا کچھ شرارت کریں تو خبردار لہٰذر اللہ ان کو ان کا بستر دینا تو گھر ہی میں ان کو الگ کرنا نہ مل کے بھیج دینا نہ گھر کے باہر چلے جانا اور بھیج بکا دینا اور نہ تو تم گھر چھوڑ کر کے باہر جانا اسی گھر میں اپنا بستر ان کا الگ کر دینا لا تحجر بھائی آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں عورت کو جو میں جاتا ہے عورت کو جو گھر کے باہر کر دیا جاتا ہے یا شوہر ناراض ہو کر کے غصے میں آ کر کے گھر چھوڑ کر کے ملک ہی چھوڑ کر کے شہر چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے یہ ایسا کرنا ناجائز ہے یہ عورت کی حق بھی ہے فرماتے ہیں تمہاری بیوی کا تم پر حق یہ ہے کہ اگر تم کو کچھ تکلیف دیتی ہے تو گھر ہی میں اس کا بستر الگ کرو نہ اس کو گھر سے باہر بھگاؤ اور نہ تو تم گھر کے باہر جاؤ گھر ہی میں رہنا ہے تاکہ اگر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو وہ معافی مانگنا چاہے اور اپنی اصلاح کرنا چاہے آپ کے قدموں پر پڑنا پڑتا تو اس کو یہ موقع مل جائے اگر اس کو تم نے میں سے بھیج دیا یا تم گھر چھوڑ کر کے چلے گئے تو شیطان کو اور کرنے کا موقع مل جائے گا جب آپ نے ساتھ فرمایا ورا تو کب پہ کبھی یہ نہیں کہنا کہ لا تو کب پہ اس کی شکل سورت کو اے دار نہیں کہنا کبھی ایسے نہیں کہنا تمہاری شکل دیکھ کر کے ہماری بھوک مر جاتی ہے جیسے لوگوں کا طریقہ ہے تمہاری منہوس شکل ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے تمہاری شکل ہو درد یہ عورت کہا ہے آپ نے اپنے ساتھ رمایا وہ تو کب پہ کبھی اپنی بیوی کو اپنے زبان سے بدسورت نہیں بنانا اس کو اے دار نہیں ظاہر کرنا اس سے تمہارے رشتے میں مزید بگاڑ پیدا ہوگا میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دوسرا مرحلہ ہے پہلا مرحلہ ہے سمجھانے کا دوسرا مرحلہ ہے بستر الگ کر دینے کا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اگر بستر الگ کر دینے کے بعد بھی اصلاح نہ کرے اپنا اپنی اصلاح نہ سدھرے اور اپنی حرکتوں سے بات نہ آئے تو وز ریبو ہننا وز ریبو ہننا تو اب آپ کو کچھ مارنے کی بھی اجازت ہے لیکن اللہ اس شرط کے ساتھ مارو کہ عورت کے بدن پر نشان نہ پڑے اور چہرے پر ہاتھ نہیں مارنا اور ہمارا سب سے پہلا ہاتھ کہاں اٹھے گا پہلے ایسا تماشا مارے گی کہ ہلیا تیرا بگڑ جائے گا نوز باللہ من ملتا اللہ نے اصلاح کی اجازت دی ہے فرمایا ایسے مارو کہ ان کے بدن پر نشان نہ پڑے ہڈیاں نہ ٹوٹ جائیں ڈاکٹر کے ہاں جانا نہ پڑے اور نہ تو اس کے چہرے پر مارنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تین نصیحتوں کو اپنا لینے کے بعد بھی اگر عورت اپنی اصلاح نہیں کرتی یہ تین چیزیں اپنا لیا دیا اگر اس پر بھی عورت اپنی حرکت سے بات نہیں آتی تو اگر بات آ جائے تو خبردار بلا وجہ ان کو تنگ کرنے کے لیے ہیلے بہانے اور ان کی لفظوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تلاش تلاش کر کے مسئلہ بنا کر کے ان کو تنگ نہیں کرنا بلکہ چشم پوشی کرنا نظر انداز کر دینا اگر اس پر بھی اصلاح نہ کر سکے اللہ پر جتنے مراحل طے کرنے کے بعد طلاق کی بات آتی ہے آج طلاقیں کیوں زیادہ ہوتی ہیں اس بنا پر کہ ہم تعلیمات کو چھوڑ دیے پہلے نمبر پر عورت سے اگر بگاڑ پیدا ہے تو نصیحت کریں نمبر دو اس لحاظ اگر نصیحت سے بات نہیں بنتی تو ان کے آپ بستر کو الگ کریں اگر بستر الگ کرنے کے بعد نہیں بات بنتی تو معمولی سے مار مارنے کی اجازت ہے اور اگر اس پر بھی اصلاح نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہیں نصیب تم سے کا کبئی ماں بہ کم بین وے ہا آج نمبر پینتیس سورت ان اللہ فرماتے ہیں ابھی اس طرح کی نوبت نہیں آنی چاہیے اب اگر ان تین چیزوں کو اپنا لینے کے بعد بھی بات نہیں بنتی تو چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک سوجھ بوجھ رکھنے والا سمجھدار انسان عورت کی طرف سے مقرر کیا جائے اور ایک مرد کی طرف سے مقرر کیے جائے اور یہ دونوں فیصلہ کرنے والے میاں مرد عورت کے حالات کا جائزہ لے کہ واقعی یہ غلطی کہاں سے ہو رہی ہے اتنے مراحل طے کر لینے کے بعد بھی بات نہیں کر رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ساتھ ماتے ہیں یہ چوتھا مرحلہ ہے اس مرحلے میں اگر دونوں مخلص ہوں گے تو اللہ نے چلو نہ ہوگا اگر اللہ مخلص ہوں گے تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان ضرور اتفاق پیدا کر دے گا اب یہ سارے مراحل طے کر لینے کے بعد بھی اگر بات نہ بنے تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ایک مرتبہ میں صرف ایک طلاق عورت کو دو اور پھر عورت کو تین مہینے عزت میں سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے گا اتنے مراحل طے کر لینے کے بعد طلاق کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں طلاق کی جو لانت ہے اس کو ختم کرے اور کو و اور ان ہدایات کو قبول کرنے اور عورتوں کو اپنی اصلاح کرنے توفیق تو فرمائے نبی فرماتے ہیں صبح سویرے صبح سویرے اپنا تخت جو ہے سمندر پر رکھتا ہے اور اپنے تمام چینوں کو بھیجتا ہے جاؤ آدم کی اولاد کو گمراہ کرو شام کو کو سارے چہرے انگلش کے پاس آتے ہیں اور انگلش کو رپورٹ دیتے ہیں انگلش تک خبر بیٹھا ہوا ہے ہاں ایک چہرہ آیا تم نے کیا کیا صاحب آج ہم نے نماز کو کچھ لوگوں کو سلا دیا اور ان کی نماز غائب ہو گئی چلو بہت اچھا تم نے کیا ہاں، بہت اچھا کیا ہاں، تم نے کیا کیا ہم نے نوجوان بچوں کو کرکٹ کا میچ دکھانے مجبور کر دیا جنہیں کی نماز چھوڑ دیا ہاں، جیسے آج لوگ کیا کرتے ہیں نماز چھوڑا دیا جمعہ چھوڑا دیا اجلس پہ جاؤ تم نے بھی اچھا کیا تم نے کیا کیا آج ہم نے فلا کام کیا سب کچھ آخر شیطان بیٹھا ہوا ہے تم کیا کیے ان لوگوں نے بڑا بڑا کام کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا کیا کیا صاحب میاں بیوی کے درمیان بہت دن سے میں لڑائی چلا رہا تھا اور بہت دونوں کے اندر اختلاف پیدا کر دیا تھا آج ہم نے تلاش دلوا دیا ابریس کا کارنامہ ہے وہ مسکین بیٹھا کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں سارا کام تین لوگوں نے کیا ہے ابلیس بیٹھا تھا ابلیس نے جب سنا کہ آج اس نے ایک میاں بیوی مسلمان نہ دعوت میں تلاش کروا دیا نبی ریسا ہیں ابلیس خوش ہو کر کے مرون اچھل جاتا ہے اور اپنے ترک سے اتر کر کے اس شیطان کو گلے لگاتا ہے اور انتر انتر انتر سب سے بڑا کارنامہ تو نہیں جانتا ہاں کتنی بری چیز ہے چلو میاں بیوی کے اندر طلاق دلوایا بچے اور بگڑ جائیں گے تو خاندان آپس میں لڑیں گے اور بتا رہے کتنے مفاصد ہوں گے انگلش کہتا ہے ایک اندر آنتا واہ سب سے بڑا کام تو آج انجام اس لیے میرے بھائیو سراب سے بچو اور ان تمام مراحل کو پڑھاؤ اللہ تعالیٰ سے تمام مشکلات کو دور کر دے سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق سی فرما اراحم ہمیں جو بیمار ہو ان کو شفا کل فرما جو پریشان ہار اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اراد ہم نے جو مقروب ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے اراد ہم نے جو بھولے بچے ہیں ان کو ہدایت کو لگا دے اللہ بالکل المسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالأدل والإحسان وإيطاء القربى وينهى عن الفاشاء والمنكر والبقي يعدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ورذكر الله تعالى أكبر الله أكبر الله